اور کافروں کی تلاش میں سستی نہ کرو اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو انہین بھی دکھ پہنچتا ہے جیسا تمہیں پہنچتا ہے اور رتم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ ناؤ رکھتے ور اللہ جانی والا حکمت والا ہے